ایوب نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت ہر کسی پر رمضان کا صدقہ کھجور کا ایک سا یا جو کا ایک سا مقرر فرمایا کہا لوگوں نے گندم کا نصف سا اس جو کے کے ایک سا مساوی قرار دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اسی